وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل اور ناحق پیدا نہیں کیا یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کر لیں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ارشاد ہے کہ مخلوق کی پیدائش عبت اور بیکار نہیں یہ سب عبادت خالق کے لیے پیدا کی گئی ہیں پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ ماننے والوں کی سر بلندی کی جائے اور نہ ماننے والوں کو سخت سزا دی جائے کافروں کا خیال ہے کہ ہم نے انہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے دار آخرت اور دوسری زندگی کوئی چیز نہیں یہ غلط ہے ان کافروں کو قیامت کے دن بڑی خرابی ہوگی کیونکہ اس آگ میں انہیں جلنا پڑے گا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے دھوکہ رکھی ہے یہ ناممکن ہے اور انہونی بات ہے کہ مؤمن کو مفسد کو اور پرہیزگار اور بدکار کو ایک جیسا کر دیں اگر قیامت آنے والی ہی نہ ہو تب تو یہ دونوں انجام کے لحاظ سے یکساں رہے حالانکہ یہ خلاف انصاف ہے قیامت ضرور آئے گی نیک کار جنت میں اور گنہ جہنم میں جائیں گے بس عقلی اقتدا بھی دار آخرت کے ثبوت کو ہی چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم پاپی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ ہوا دنیا میں خوش وقت ہے مال اولاد فراخ دستی اور تندرستی سب کچھ اس کے پاس ہے اور ایک مؤمن متقی پاک دامن ایک ایک پیسے سے تنگ اور ایک ایک راحت سے دور ہے تو حکمت علیم و حکیم و عادل کا اقتدا یہ تھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ اس نمک حرام سے اس کی اس نمک حرامی کا بدلہ لیا جائے اور اس صابر و شاکر فرما بردار مؤمن کی نیکیوں کا اسے بدلا دیا جائے اور یہی دار آخرت میں ہونا ہے پس ثابت ہوا کہ اس جہان کے بعد ایک جہان یقیناً ہے چونکہ یہ پاک تعلیم قرآن سے ہی حاصل ہوئی ہے اور اس نیکی کا رہبر یہی ہے اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے اور قرآن پر عمل نہیں کیا اس نے قرآن میں تدبر و غور بھی نہیں کیا لوگ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا لیکن قرآن کی ایک نصیحت یا قرآن کے ایک حکم کا نمونہ ان میں نظر نہیں آتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اصل چیز غور و خوض اور نصیحت و عبرت نیز اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے